حاضری نصیب فرمائے تو آئیے آج اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے میں مدینہ طیبہ کی تاریخ آپ کو بیان کرو مدینے کی شان بیان کرو مدینہ کا مقام بیان کرو اور ہم چلتے ہیں مدینہ منورہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ایک ہزار سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اس سے ون تھاؤزن ایئرز پیچھے ریوائنڈ کرتے ہیں ہم اور ایک ہزار سال پیچھے چلے جاتے ہیں اس وقت سے میں آپ کو بیان کروں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آنے والے نبی نبی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام ایک ہزار سال پہلے سے کر دیا تھا ایک روایت میں پانچ سو سال کا تذکرہ ہے ایک روایت میں چھ سو سال کا ذکر ہے یعنی یہ جو واقعہ ہے یہ پانچ سو سال پہلے کا ہے یا چھ سو سال پہلے کا ہے لیکن صحیح تاریخ روایت جو علامہ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ ابن عساکر میں نقل کی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا نام تھا اس کا تبا ہمیری اور یہ یمن کا بادشاہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت بڑی حکومت سے نوازا تھا خوب شان و شوکت ہے جاہو جلالی ہے مال و دولت ہے اور ایک مرتبہ یمن کا یہ بادشاہ تبا ہمیری یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں مختلف ملکوں کا مختلف شہروں کا دورہ کرو اور تمام سلطنوں میں جا سلطنتوں میں جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لو اس کی خود کی بہت بڑی حکومت تھی فوجی ہے اس کے پاس ملٹری ہے اس کے پاس اور خوب جاہو جلالی مال و دولت سے اللہ نے اس کو نوازا ہے چنانچہ یہ اپنی پوری فوج کو لے کر اپنی ملٹری کو لے کر اپنے علماء کو لے کر اپنے مشیروں کو لے کر اپنے وزراء اور حکمہ کو لے کر یہ سفر کرنا شروع کرتا ہے اللہ ابن اثاک رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ میں جو انٹیلیجنس کی جماعت تھی اس کی تعداد بارہ سو تھی بارہ سو تو صرف اس کے انٹیلیجنس ہے جن میں چار سو علماء ہے اور اس زمانے میں توریت عام تھی اور توریت کا توریت کی کتاب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لیے نازل کی تھی تو توریت کے چار سو بڑے بڑے علماء اس کے ساتھ میں تھے اس کے علاوہ جو اس کی فوج تھی اس کی تعداد ایک لاکھ کے اوپر بتلائی جاتی ہے جس میں سواری کرنے والے فوجی بھی تھے اور پیدل چلنے والے بھی فوجی تھے تو ایک لاکھ سے بڑا لشکر تقریباً دو لاکھ کے قریب کا یہ مجمع اس کے پیچھے چل رہا ہے اور یہ یمن کا بادشاہ دبا سلطنتوں کا دورہ کرنے نکلا ہے جب یہ یمن سے باہر نکلا اور مختلف شہروں میں گیا جہاں پر بھی گیا جس شہر میں گیا لوگ اس کی تعداد کو دیکھ کر اس کی جاہو جلالی کو دیکھ کر اس کے جانوروں کو دیکھ کر اس کے انٹیلیجنس کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھ کر ان علماء کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے اور جس ملک میں جاتا اسے سٹینڈنگ اوویشن ملتا لوگ کھڑے ہو جاتے استقبال کرتے اس کے نام کے نعرے لگاتے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ لوگوں کو دولت بانٹتا ہوا یہ ایک شہر سے دوسرے شہر ایک ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے جا رہا ہے چلتے چلتے چلتے یہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا لیکن جب یہ مکہ گیا تو وہاں اس نے یہ محسوس کیا کہ مکہ میں نہ اسے سٹینڈنگ اوویشن مل رہا ہے نہ لوگ اس کے دیدار کے لیے آئے ہیں نہ لوگوں کا وہاں پر مجمع ہے نہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس کی فوج کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بالکل سناٹا ہر ایک اپنی دنیا میں مست ہر ایک اپنے گھر میں موجود نہ اس کا استقبال ہوا نہ اس کی جاہو جلالی کے چرچے ہوئے اسے بہت تعجب ہوا اس نے اپنے سب سے بڑے وزیر کو بلایا اور کہا تحقیق کرو کیا بات ہے کہ مکہ میں کوئی مجھے ملنے نہیں آیا یہاں پر میرا کوئی احساس اور اکرام نہیں کرتا ہے یہاں لوگ مجھے دیکھنے کے لیے جمع نہیں ہوتے ہیں وزیر گیا اور وزیر نے آ کر کہا اپنے بادشاہ طبا سے کہ میں نے مکہ کے بارے میں ساری تحقیق کر لی تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں پر ایک چوکور گھر موجود ہے ایک گھر بنایا گیا ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے اور سارے کے سارے لوگ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہے اور یہاں پر یہ بھی سنا گیا کہ یہ جو لشکر ہم لے کر آئے ہیں ایسے لوگ تو اتنی تعداد میں کئی مرتبہ یہاں پر آ چکے ہیں لوگ قریب سے بھی آتے ہیں دور سے بھی آتے ہیں اس بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے لوگ وہاں پر طواف کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جو بیت اللہ کی خدمت کرنے والے مکہ کے لوگ ہیں ان کی لوگوں میں بہت عزت ہے جو یہاں آتا ہے مکہ والوں کو وظیفے دے کر کر جاتا ہے مکہ والوں کو دولت دے کر جاتا ہے اور اتنا رسپیکٹ اور اکرام مکہ والوں کا ہے اور بیت اللہ کے خدام کا ہے کہ اس کی بنا پر ان کے نزدیک دنیا میں کسی اور کی اتنی وقت نہیں ہے اور رہا آپ کا لشکر تو اس سے بڑی تعداد مکہ میں پہنچ جاتی ہے اور وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور وہ اللہ کا گھر مانا جاتا ہے اور جیسے کہ بتلایا گیا ہے تاریخ میں بھی اور قرآن بھی کہتا ہے کہ پہلے زمانے سے بلکہ بالکل ابتدائی زمانے سے جب سے کاعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں لوگ طواف کرنے کے لیے آتے تھے اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں تو باقاعدہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے قرآن کریم نے بھی کہا کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے ہاں طواف کا طریقہ الگ تھا تھا اس زمانے میں طواف کیسے ہوتا تھا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا کہ پہلے زمانے میں بھی لوگ کعبت اللہ کا طواف کرتے تھے لیکن طواف کا طریقہ یہ ہوتا کپڑے نکال کر طواف کرتے ننگے بدن سے طواف کرتے تالیاں بجاتے سیٹیاں بجاتے اور اس طرح طواف کیا جاتا تھا تو طواف تو پہلے بھی ہوا کرتا تھا تو طبا بادشاہ کو یہ کہا گیا کہ آپ کا آنا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے اس لیے یہ لوگ استقبال کے لیے نہیں آئے طبہ بادشاہ کو بہت غصہ آیا میں اتنا بڑا حاکم اور بادشاہ اور میرے استقبال کے لیے کوئی نہیں پہنچا اس نے اسی وقت یہ کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کعبت اللہ کو بھی گرا دوں گا نعوذ باللہ اور ان مکہ والوں کو اور کعبت اللہ کی خدمت کرنے والوں کو میں جان سے مار ڈالوں گا یہ جملہ اس کی زبان سے نکل گیا اللہ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جملہ نکلنا تھا زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاملہ یہ ہوا کہ اس کے ناک سے اس کے منہ سے اور اس اس کے آنکھ سے خون نکلنا شروع ہو گیا یہ جملہ صرف نکلا ہے خون بہنے لگا اور لوگوں کا بیان ہے اتنا بدبودار خون تھا کہ اس کے قریب بھی کوئی کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں تھا یہ اللہ کی طرف سے ہوا اس نے اپنے فوجیوں میں اور اپنے لوگوں میں سے اپنے اطبا کو اور حکیموں کو ڈاکٹروں کو بلایا کہ میرا علاج کرو یہ بدبودار مادہ میرے بدن سے نکلنے لگا ہے صبح سے لے کر شام تک علاج ہوا بالکل وہ خون سٹاپ نہیں ہو رہا ہے وہ وہ بلیڈنگ سٹاپ نہیں ہو رہی ہے بلاخر ان کے سب سے بڑے عالم کو جو چار سو علماء تھے ان میں جو سب سے بڑے عالم ربانی تھے ان کو بلایا گیا انہوں نے بادشاہ کا نبز پکڑا اور دیکھ کر یہ کہا کہ دراصل بیماری آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے یہ بیماری تو آسمانی ہے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اس لیے بادشاہ سلامت سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لو یہ جو جملہ تم نے اللہ کے گھر کے بارے میں کہا ہے یہ مناسب نہیں ہے طبع بادشاہ اسی وقت توبہ کرنے لگا اللہ سے معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں آئندہ جملہ ایسا میری زبان سے نہیں نکلے گا ادھر یہ توبہ کرتا ہے اللہ توبہ قبول کرتے ہیں اس کی بلیڈنگ سٹاپ ہو جاتی ہے لیکن یہ واقعہ اس کے دل میں ایسی چوٹ لگا کر جاتا ہے کہ اسے کعبت اللہ کی عظمت کا اعتراف ہو جاتا ہے اور اسی وقت وہ اعلان کرتا ہے کہ جتنے بھی مکہ کے لوگ ہیں تمام لوگوں کے درمیان میں میری طرف سے سات سات اشرفی اور سات جوڑے کپڑے تقسیم کیے جائے سیون گولڈ کوئنز اور سیون کلوتھ سات جوڑے کپڑے سارے مکہ والوں میں تقسیم کیے جائے چنانچہ مکہ والوں میں تقسیم ہوتی ہے کپڑے تقسیم ہوتے ہیں اور بڑی عظمتوں کو لے کر یہ مکہ مکرمہ سے باہر نکلتا ہے اور اس کا اب آئندہ سفر مدینہ منورہ کی طرف ہے یمن کا یہ بادشاہ طبا مدینہ منورہ پہنچ گیا جب یہ مدینے پہنچا ہے اس کے ساتھ چار سو علماء کی یہ جماعت ہے یہ بڑا لشکر ہے جیسے ہی مدینہ منورہ میں انٹری ہوئی ہے اور وہ چار سو علماء جو توریت کے عالم تھے اور ان کا ایک سب سے بڑا عالم ربانی تھا یہ لوگ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں یہ مدینے کو دیکھ کر حیران ہو گئے کبھی مدینے کے درختوں کو دیکھتے ہیں کبھی مدینہ کی پہاڑیوں کو دیکھتے ہیں یہاں تک کہ مورخین نے لکھا مدینہ کی ریت کو اٹھا کر سونگنے لگے مدینے کی ہر ہر چیز کو وہ سونگتے گئے دیکھتے گئے سوچتے گئے اور اس کے بعد میں ان سب نے مل کر یہ کہا کہ یہ تو وہی شہر ہے یہ تو وہی شہر ہے جس کے بارے میں میں ہم نے تورات تھا کہ جو سب سے آخری نبی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی شہر میں ہجرت کر کے آنے والے ہیں تورات کو سٹڈی کر رہے ہیں مدینے کو دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں جو تورات میں ذکر کی گئی ہے جو جغرافیہ ہے اور جو پورا شہر کا منظر کھینچا گیا ہے اور جو جو علامتیں انہوں نے تورات میں پڑھی تھی سب کچھ انہوں نے مدینے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی انہیں یقین ہو گیا یہی وہ جگہ ہے جو ہجرت کی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والے ہیں وہ چار سو علماء بیٹھے انہوں نے مشورہ کیا کہ اللہ نے ہمیں اس جگہ جگہ پر پہنچا دیا جہاں آخری نبی آنے والا ہے اب اس جگہ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے چار سو علماء کی یہ جماعت بادشاہ کے پاس جاتی ہے ان کا جو سب سے بڑا عالم ربانی ہے وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کی ہم پر بہت احسانات ہے آپ نے ہمارے ساتھ ہمیشہ اکرام اور احترام کا سلوک کیا لیکن آج اللہ نے ہمیں اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچا دیا ہے اب جب آپ واپس جاؤ گے ہم چار سو علماء کی جماعت آپ کے ساتھ نہیں چلے گی ہم تو یہیں پر قیام کریں گے بادشاہ کہنے لگا طبا کہنے لگا کوئی گستاخی ہو گئی میں نے کوئی تمہارے ساتھ میں برا سلوک کر دیا آخر کیا بات ہے تم کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو ان لوگوں نے بتلایا ارے یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر آخری نبی آنے والے ہیں جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں خدا نے ہمیں یہاں پر پہنچا دیا اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے ہم یہیں پر رہیں گے انتظار کریں گے اس آخری نبی کے آنے کا اگر وہ نبی آ جائیں گے ہم ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیں گے ہم آخری قرآن کریم کے اوپر ایمان لے آئیں گے اس آخری نبی پر ایمان لے آئیں گے یہیں پر رہیں گے اور اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھا ہے کہ ہماری اس نبی کی زیارت ہو گئی ہم اس نبی کی زیارت کو قبول کریں گے اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں کریں گے اور اگر ہمارے مقدر میں زیارت نہیں لکھی ہے ہم چلے گئے تو کم از کم ہماری اولاد کو تو ایمان ملے گا اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد کو ایمان ملے گا ہماری نسلوں میں ایمان آ جائے گا اس لیے اب ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور بادشاہ سلامت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے ہمارا انتقال ہو جائے لیکن جس وقت ہم مدینہ میں قبروں میں ہوں گے نبی وہاں سے گزریں گے نبی کے قدم کی ایک خاک اگر ہماری قبر پر اڑ کر آ گئی تو انشاءاللہ اسی میں ہماری نجات ہو جائے گی اس لیے اب ہم مدینے سے نہیں جائیں گے اللہ یا تو ہماری زیارت کروائے گا یا ہماری اولاد در اولاد کو ایمان نصیب ہوگا تبا بادشاہ نے جب یہ سنا وہ بھی حیران ہو گیا اور وہ کہنے لگا اگر تم دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو تو میں تمہیں روک نہیں سکتا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پرمیشن دیتا ہو تم بالکل مدینہ میں رہ سکتے ہو لیکن تم چار سو علماء کے لیے میں خود گھر بناؤں گا اور ہر ایک کو اپنی طرف سے گر ہدیے کے طور پر دوں گا اور تبا بادشاہ نے وہیں پر تعمیری کام چالو کروایا چار سو علماء کے لیے چار سو گھر بنوائے اور اتنا ہی نہیں چار سو گھر بنانے کے بعد میں اس نے ایک اور گھر بنایا اور میرے بھائیوں یہ تاریخ کی باتیں ہیں جو تصدیق کرتی ہے کہ وہ ایک گھر جو اور اس نے بنایا اس گھر کے بارے میں لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ وہ دو منزلہ گھر تھا گراؤنڈ فلور اور فرس فلور اس طریقے کا ایک گھر بنایا اور یہ اس نے کہا کہ یہ گھر میں بناتا ہو اس آنے والے آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے اس گھر کو اس نبی کے سپرد کر دینا اور اگر آپ کی ملاقات نہ ہو اپنی اولاد کو وسیعت کرنا کہ جب بھی وہ آخری نبی آئے میری طرف سے یہ گھر اس نبی کو ہدیے کے طور پر دے دینا سارے گھر اس نے بنوائے بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جانے سے پہلے خوب مال و دولت ان چار سو علماء کو دے کر گیا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے اور جانے سے پہلے ان جتنے نوجوان علماء تھے ان سب کی اس نے مدینہ میں نکاح بھی کروائے مدینے میں نکاح کروائے مدینے میں اولاد پھیلنا شروع ہوئی اور وہی اولاد جو ان چار سو علماء کی پھیلی ہے بعد میں دو قبیلوں میں تقسیم ہوئی ایک قبیلے کا نام اوس ہے دوسرے قبیلے کا نام خزرج ہے اور یہی اوس و خزرج دو قبیلے مدینے میں جو بعد میں ایمان قبول کرتے ہیں اور انہیں آج ہم انصاری صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں تو یہی ہے وہ انساری کہ جو وہ چار سو علماء کی اولاد میں سے ہے جو وہاں پر جنہوں نے قیام کیا تھا برحال بادشاہ وہ گھر بنا کر گھر کی چابی دے کر حضور کے نام پر ایک گھر رجسٹر کر کے اور ان چار سو علماء کو گھر دے کر یہ بادشاہ مدینہ چھوڑ کر دوبارہ یمن چلا جاتا ہے لیکن جانے سے پہلے ایک خط لکھتا ہے اور وہ لیٹر جو اس نے لکھا تھا اس کا مضمون میں آپ کو سناؤں اس لیٹر میں اس نے یہ مضمون لکھا اور جو سب سے بڑا عالم ربانی تھا اس کو اس نے دیا اور طبا بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ خط اور یہ گھر کی چابی تمہاری ذمہ داری ہے تم آخری نبی کو پہنچانا تم چلے گئے تو اپنی اولاد کو دینا اولاد سے اولاد اولاد سے اولاد یہ ورثے میں اسی طرح چلی جائے اور ایک دن وہ آئے کہ یہ گھر کی چابی اور اسی طریقے سے یہ رکا یہ میرا خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے جو لیٹر اس نے لکھا تھا اس میں یہ جملے تھے کہ یمن کے بادشاہ ہمیری کی طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام ہو اے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں آپ اللہ کے آخری نبی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی زیارت کے لیے ضرور آؤں گا آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں گا آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کروں گا آپ کے ساتھ میں جہاد میں گا آپ کی کی ہر قسم خدمت کروں گا اور اے اللہ اللہ کے کے نبی صلی علیہ وسلم اگر آپ آنے سے پہلے میرا انتقال ہو گیا میں آپ کی زیارت نہیں کر سکا تو میرا یہ خط آپ کو میں بھیجتا ہو آپ قیامت کے دل مجھے اپنے ساتھ میں کر لینا اور خدا کی بارگاہ میں میرے لیے شفاعت کر دینا میں اگلی قوم کا ایک شخص ہو لیکن آپ کے اوپر ایمان لا چکا ہو اور یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہو اللہ ایک ہے اور آپ ہی اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط اور وہ گھر دونوں چیزیں نام پر کر کے یہ بادشاہ چلا گیا زمانہ گزرتا گیا میں نے کہا تھا یہ ایک ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے زمانہ گزرتا گیا وہ عالم ربانی جن کی یہ رسپانسیبلٹی تھی کہ یہ گھر کا بھی خیال رکھے اور ساتھ ساتھ میں یہ خط بھی پہنچائے اس عالم ربانی نے اپنی بعد والی نسل کو یہ ذمہ داری سپرد کی اس کے بعد نے اس کے بعد کو سپرد کی اس کے بعد نے اس کے بعد کو سپرد کی اس طریقے سے نسلن بعد نسلن یہ خط اور یہ گھر کی چابی یہ دونوں چلتے گئے چلتے گئے یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا کہ جناب نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں جب مدینہ والوں کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں پورا مدینہ خوش تھا پورے مدینہ میں لوگ تمام چیزوں کو سجا رہے تھے انتظار کر رہے تھے روزانہ مدینے والے ہرا پہاڑی پر آ کر کھڑے رہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کھڑے رہتے ہیں ابھی اللہ کے نبی آئیں گے ابھی اللہ کے نبی آئیں گے جب سن سیٹ ہو جاتا اور اللہ کے نبی نہ آتے یہ مایوس ہو کر واپس چلے جاتے پھر دوسری صبح میں آتے ایک دن صبح کے وقت میں یہ سب کے سب انتظار کر رہے تھے ایک ایک یہودی یہودی اونچی پہاڑی کے اوپر کچھ کام کے لیے گیا تھا اس کی نظر پڑ گئی کہ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آ رہے ہیں وہ دیکھتے ہی اندازہ لگا گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے لیے مدینے والے انتظار کر رہے ہیں اس نے وہیں سے اعلان کیا ہاذا جدکم ہاذا جدکم مدینے والوں تمہارے دادا آ گئے تمہارے نبی آ گئے تمہارے بزرگ آ گئے تمہارے بڑے آ گئے اور مدینے کے اندر خوشیاں پھیل گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے ہیں بچے کھڑے ہیں لڑکیاں کھڑی ہیں اور سب کے سب ترانہ گا رہے ہیں تلع البد صدر علینا من صدیات الودا تمام کے تمام کی زبان پر یہ ہے کہ چودوی کا چاند گھاٹیوں کے پیچھے سے ہمارے اوپر آ گیا اور سب کے سب کی زبان پر تعریف ہے اللہ کے نبی مبارک ہو اہلن و سہلن مرحبا ایوہ المبعوث فینا جیتا بالامر المتا کہ اے وہ شخص جو ہمارے درمیان میں آئے ہیں ہم آپ کی ایک ایک بات کو مانیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے ہم آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے اس طرح جانے کے ساتھ میں مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہو رہی ہے حضرت برہ بن عدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ میں آئے ہیں خدا کی قسم اس سے زیادہ خوشحال میں نے مدینہ والوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا اتنے خوش تھے مدینے والے حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مدینہ میں انٹر ہوئے تو جتنے کالے صاحب جتنے کالے لوگ تھے جو حبشہ کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے آ کر حضور کو جب انٹر ہوئے ہیں نیزوں کا کرتب بتایا اپنی کچھ کرتب بتائے اپنی کچھ سکلز بتائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا حضرت انس کا بیان ہے کہ جس دن اللہ کے نبی مدینہ میں داخل ہوئے تھے پورے مدینے میں نور ہی نور تھا اور جس دن اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اندازہ لگاؤ کیا خوشی تھی ان انساریوں کے کتنے خوش تھے وہ صحابہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں آئے ہیں سارے لوگ آ گئے ہر ایک کہہ رہا ہے اللہ کے نبی میرے گھر پر چلیے اللہ کے نبی میرے گھر پر چلیے آپ میرے گھر پر قیام کیجئے آپ میرے گھر پر چلے آئیے ہر ایک دعوت دے رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اوٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کا نام رسوہ ہے لوگ اس کی نکیل پکڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی رائٹ میں میرا گھر ہے یہاں چلے آئی ہے اللہ کے نبی بالکل فرنٹ میں میرا گھر ہے یہاں چلے آئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہا فینہا مامورا آج کوئی میری اٹھنی کی نکیل کو نہیں پکڑے گا اسے چھوڑ دو اللہ نے اسے بتلایا ہے اس کا کون سا ڈسٹینیشن ہے جہاں یہ رکے گی وہی پر ہم قیام کریں گے ادھر میں وہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ وہ چابی اور اسی طریقے سے وہ لیٹر یہ نسلن بادہ نسلن چلتا چلتا چلتا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا اسی خاندان سے اسی گرانے میں جہاں وہ عالم ربانی نگرانی کیا کرتے تھے اس گھر میں ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے تو وہ خط بھی اور وہ چابی بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی اور یہ ذمہ داری سپورٹ کی گئی تھی کہ یہ آخری آنے والے نبی کو سپورٹ کر دینا وہ لیٹر بھی اور وہ چابی بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لیٹر اپنے غلام کو دیا غلام غلام کا نام ہے ابو لیلا اور ابو لیلہ کو یہ رسپانسبلٹی دی کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے تو یہ لیٹر طبا بادشاہ کا ان کے ہاتھ میں دے دینا ابو لیلا کے ہاتھ میں وہ لیٹر ہے وہ ریڈی ہے کہ آنے والے نبی کو میں دوں گا یہ اٹھنی چل رہی ہے اور چلتے چلتے بالکل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی جیسے ہی اٹھنی کھڑی ہوئی حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے اور فرمایا اہلن و سہلن یا رسول اللہ اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا شکر ہے خدا نے مجھے مہمانی کا موقع دیا اور آپ اس گھر میں تشریف لے آئے اور باب تاریخ نے لکھا ہے ابو ایوب کو تو اللہ نے گویا گھر کی نگرانی کے لیے بھیجا تھا ورنہ یہ گھر تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو طبا بادشاہ نے ہدیے کے کے طور پر دیا تھا کیا خدا کی قدرت ہے کہ ہزار سال پہلے گھر کا انتظام ہوتا ہے اللہ اسی گھر کے سامنے اس اٹھنی کو کھڑا کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں نیچے حضرت ابو ایوب رہتے تھے اور اوپر کے منزلے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما رہے تھے اور میرے بھائیوں اب سننا کہ جب سارے لوگ جمع ہو گئے پورے مدینہ مدینے والے ہیں حضرت ابو بکر کھڑے ہیں حضور کھڑے ہوئے ہیں وہ ابو لیلہ جن کو رسپانسیبلٹی دی گئی تھی کہ تبا بادشاہ کا خط پہنچانا وہ خط کو اپنے پاس لیے ہوئے اللہ کے نبی کی تلاش میں ہے کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ اتنا مجمع ہے وہ ڈھونڈ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے پکار کر کہا انت ابو لیلہ ہمارے نبی نے پوچھا تم ہی ابو لیلا ہو تم ہی ابو لیلا ہو حضرت ابو لیلا بیان کرتے میں تو حیران ہو گیا پہلی مرتبہ حضور کو دیکھ رہا ہوں حضور مجھے پہلی مرتبہ دیکھ رہے اور مجھے پوچھ رہے تم ہی ابو لیلا ہو ابو لیلا نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ابو لیلا ہو اللہ کے نبی کا دوسرا جملہ یہ تھا ابو لیلا وہ خط مجھے دے دو جو طبہ بادشاہ نے میرے نام پر لکھا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا ابو لیلہ وہ خط لاؤ جو تبا بادشاہ نے میرے نام پر لکھا تھا ابو لیلا کہتے میں حیران ہو گیا اور میں نے وہ خط بھی دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ہی نام پر تبا بادشاہ نے وہ خط لکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ موجود ہے اس خط کو کھولا اور تبا بادشاہ نے جو ایک ہزار سال پہلے پہلے لکھا تھا سب کو پڑھ کر سنایا اور حضور کی زبان سے یہ جملہ نکلا شاباش شاباش تو بہت ہی اچھا انسان ہے یہ جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ایک ہزار سال پہلے سے ایسے غیبی انتظامات ہو رہے گھر بن رہا ہے ساری چیزیں موجود ہو رہی ہے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک میں بھیج دیا یہ ہے وہ تاریخ مدینہ منورہ کی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور مدینہ تو وہ مدینہ ہے مدینہ تو وہ مدینہ ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے الْبَلَدِ الْأَمِينَ آمین کہ میں اس امن والے شہر کی قسم کھاتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ کی قسم کھا رہے ہیں اللہ نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائے اور حدیث پاک ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بقریت تاکل القرآ یقولون یسرب وہی مدینہ تنفن ناس کما ینفل کی رقب الحدیر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ایک ایسے شہر میں جانے کا جو شہر تمام شہروں کافروں پر غالب ہے لوگ اسے یسرب کہتے ہیں لیکن اس کا اصلی نام تو مدینہ ہے اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس طریقے سے جو لوہا زنگ کھا گیا ہو جس آئن روڈ پر رست لگ گیا ہو جب اس کو آگ میں ڈالا جائے تو اس کا رست ختم ہو جاتا ہے اس کی زنگ ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس طریقے سے آگ لوہے کی زنگ کو ختم کر دیتی ہے اسی طریقے سے مدینہ کی زمین ایمان والوں کی گندگیوں کو ختم کر دیتی ہے روح کی گندگی ختم ہو جاتی ہے مدینہ منورہ میں جا کر مدینہ تو وہ شہر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے لوگوں مدینہ وہ شہر ہے جہاں پر اللہ کبھی مصیبت نہیں بھیجے گا مدینہ وہ شہر ہے جہاں پر اللہ کبھی وبا نہیں بھیجے گا مدینہ وہ شہر ہے جہاں پر اللہ کبھی قحط نہیں بھیجے گا مدینہ وہ شہر ہے جہاں پر عمومی بیماری اللہ کبھی نہیں بھیجے گا ارے مدینہ وہ شہر ہے جہاں پر یاجوج ماجوج نہیں آ سکتے اور مدینہ مدینہ وہ شہر ہے کہ دجال پوری دنیا میں جائے گا لیکن مکہ مدینہ میں وہ انٹر نہیں ہو سکے گا یہ ہے شہر مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا جب دین ختم ہو رہا ہوگا اسلام سکڑ رہا ہوگا تو یہ مذہب اسلام سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا پھر مدینے میں آ جائے گا اور اسلام کہے گا میں مدینے سے نکلا تھا میں نے اخیر میں مدینے ہی میں پناہ لے لی ہے مدینہ تو وہ شہر ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوتے تھے تو بالکل مدینہ کے قریب آتے اٹنی کو تیز کر دیتے صحابہ کہتے اللہ کے نبی کیا بات ہے اچانک اٹھنی کو کیوں تیز کر دیا ہمارے نبی فرماتے اے میرے صحابہ مدینہ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے مدینہ تو وہ شہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے سر پر رومال ڈال دیتے تھے حضور کا طریقہ تھا جب سفر کرتے سر پر رومال ڈال دیتے تھے لیکن جب مدینے کے قریب آتے رومال کو ہٹا دیتے اور فرماتے ہیں کہ جس بدن پر مدینہ کی مٹی لگ جائے جہنم تو کیا اللہ جہنم کے دھوئے کو بھی حرام کر دیتا ہے ایسا پیارا بن گیا مدینہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ مکے میں برکت دے دے اللہ مکے کی روزی میں برکت دے دے اللہ مکے کے پھلوں میں برکت دے دے تو میں نے دعا کی کہ اللہ مدینہ میں بھی برکت دے دے مدینہ کی آب و ہوا میں برکت دے دے مدینہ کے پھلوں میں برکت دے دے اللہ نے مجھے کہا اے میرے محبوب میں نے خلیل خلیل اللہ کی دعا کو بھی قبول کیا تھا آج آپ کی دعا کو بھی قبول کرتا ہوں یہی تو وجہ ہے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ جمعہ میں کہا تھا تھا کہ ایک زمانہ لوگ مدینہ نہیں کہتے تھے مدینے کا نام تو یسرف تھا اور یسرف کا معنی دیکھیے ڈکشنری میں یسرف کا میننگ ڈکشنری میں ہے بیماری کی جگہ نحوست کی جگہ پنوتی کی جگہ یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے اور لوگوں میں مشہور تھا کہ یسرف وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جانے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے یسرف وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قدم رکھنے سے انسان پر پنوتی آتی ہے اس کے کام پورے نہیں ہوتے ہیں عربوں کا یہ طریقہ تھا سفر کرتے تھے بیچ میں مدینہ آتا راستہ کاٹ دیتے لانگ کٹ لے کر جاتے ہیں لیکن مدینے میں انٹر نہیں ہوتے تھے یہ کہتے تھے یسرف میں جاؤ گے تو نحزت آئے گی تمہارا کام پورا نہیں ہوگا جب ہمارے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ہجرت کا وقت آ گیا ہے مکہ سے مدینے چلے جاؤ مکہ سے مدینے چلے جاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ لوگ تو مدینے کو بیماری کی جگہ کہتے ہیں لوگ نحوست کی جگہ کہتے ہیں کون میرے ساتھ میں آئے گا اللہ نے جواب دیا اے میرے محبوب تم مدینے چلے جاؤ تمہارے قدم کیا مدینے میں پڑیں گے ہم مدینے کا نام بھی بدل دیں گے کام بھی بدل دیں گے گئے اور ہو کر رہا کل جسے لوگ یسرف کہتے تھے نام بدل گیا آج اسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے کل وہ جگہ جہاں پر لوگ جانے سے ڈرتے تھے جہاں پر لوگ جانے سے کتراتے تھے آج ہر ایمان والا دعا کرتا ہے اللہ موت دینا تو مدینے کی موت نصیب فرمانا خدا نے کام بھی بدلا نام بھی بدلا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اللہ مدینے سے سچی محبت نصیب فرمائے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں روزہ اقدس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اب آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جب مدینہ میں روز اقدس کے پاس جاتے ہیں تو بھیڑ ہونے لگتی ہے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بالکل جالی کے سامنے میرا چہرہ ہو تاکہ اللہ کے رسول ڈائریکٹ مجھے دیکھ لے میں اللہ کے رسول کو دیکھ لو تو ذرا دھکے مارتے ہیں ذرا رش کرتے ہیں کہ میں بالکل کلوز بالکل قریب آ جاؤ اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جالی سے دیکھو حضور مجھے دیکھ لے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی لائن میں کھڑا ہوا تھا میں کافی پیچھے تھا لوگ کافی آگے تھے دل میں خیال آیا میں بھی ذرا آگے نکل جاؤ حضور کی جالی کے قریب ہو جاؤ فرماتے ابھی تو میں نے ارادہ کیا غیب سے یہ آواز آئی اور میرے کانوں میں پڑی کہ جو میری سنت سے قریب ہے وہ مجھ سے قریب ہے چاہے میرے روزے سے دور ہو اور جو میری سنت سے دور ہے وہ مجھ سے دور ہے چاہے میرے روزے کے قریب ہو اس لیے میرے بھائیوں جہاں ہم مدینے سے محبت کرتے ہیں مدینے والے سے محبت کرتے ہیں ہر انسان کی یہ تمنا ہے ہر ایمان والا رات دن تمنا کرتا ہے کہ خدا وہ دن ہمیں دکھا دے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روزے کے سامنے ہم کھڑے ہو ہماری زبان سے نکل رہا ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہمیں دیکھ رہے ہو ہر ایمان والے کی تمنا ہے اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے لیکن میرے بھائیوں جانے سے پہلے یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ جس دن بھی مدینے جاؤ اور جب بھی میری حاضری مقدر میں لکھی ہوئی ہے اے اللہ کے اے اللہ اس حالت میں بھیجنا کہ میرے چہرے سے نبی کی سنتیں ٹپک رہی ہو میرے جسم سے نبی کا طریقہ ٹپک رہا ہو میرے دل میں حضور کی سچی محبت ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینے کی محبت نصیب فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے یہ ہے مدینے کی شان اور مدینہ مہینے کی تاریخ جو اس مختصر وقت میں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اللہ تعالی حج بیت اللہ کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے عمرے کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی کلمہ پڑھتے ہوئے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں بلائے آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین Pero sí.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 بعد بعد الموت اللہم عنا لغمرات الموت وسکرات الموت اللہم جرنا من النار اللہم جرنا من النار اللہم جرنا من النار یہ پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اللہ ہماری لگزشوں کو معاف فرما دے مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا مولا تیرے سامنے دیا کی بھیک مانگتے ہیں بکھاری بن کر آئے ہیں اللہ معاف فرما دے مولا معاف فرما دے اللہ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے گھر پر ماؤں بہنوں نے ہاتھ اٹھایا ہے مولا سب مل کر تیرے دربار پر آئے ہیں اے اللہ دنیا والے کے کسی دروازے پر اتنے لوگ پہنچ جائے تو مولا وہ دنیا والا بھی رحم کرنے لگتا ہے اور وہ بھی جولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے مولا ہم سب تیری بارگاہ میں آئے ہیں تو تو ارحم الراحمین ہے اکرم المکرمین ہے مولا بھی مانگنے آئے ہیں اللہ عنایت فرما دے مولا عنایت فرما دے الہ العالمین ہمیں ہمیں معاف فرما دے مولا رحمت کا ایک چھیٹا نازل فرما دے ہم گریبوں کا کام بن جائے گا ہم مسکینوں کا کام بن جائے گا اور اللہ اگر آج تو ہمیں معاف کر دے گا تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تجھے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے لیکن اللہ ہم گریبوں کا کام بن جائے گا ہم مسکینوں کا کام بن جائے گا دیکھ اللہ ہم روزے کی حالت میں ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے تیرے دربار میں بیٹھے ہیں اللہ وعدہ کرتے ہیں آئندہ گناہ نہیں کریں گے آئندہ تجھے ناراض نہیں کریں گے آئندہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے اللہ اب تو معاف فرما دے لیکن اللہ ہم نے وعدہ کر لیا ہے ہم نے وعدہ کیا ہم گناہ نہیں کریں گے اے اللہ ہم جانتے ہمارا یہ وعدہ بہت جھوٹا ہے مولا ہم بہت جھوٹے ہیں باہر نکل کر پھر گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے لیکن اے اللہ آج تو ہمارے اس بول پر فیصلہ فرما دے الہ العالمین ہمیں حرمین شریفین کی محبت محبت نصیب فرما دے مکہ اور مدینہ سے محبت نصیب فرما دے مکہ والوں اور مدینے والوں سے محبت نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں چھوٹا منہ ہے بڑی بات ہے مولا چھوٹا منہ ہے بڑی بات ہے اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرما دے اللہ مدینے کی موت نصیب فرما دے اس لیے کہ تیرے حبیب پاک نے فرمایا ہے جسے مدینے کی موت نصیب ہو جاتی ہے اس کے لیے اللہ کے نبی خصوصی سفارش کرتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا جاتا ہے اللہ ہمیں مدینے کی موت دے دے مولا جب جب بھی ہمارے بڑوں نے مدینے کی موت مانگی مولا تو نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا عمر فاروق کھڑے رہ کر دعا کر رہے تھے اللہ تیرے راستے میں شہادت دے دے اللہ مدینے کی موت دے دے مولا تو نے دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا اے اللہ آج ہم بھی تجھ سے بھیک مانگتے ہیں ہمیں مدینے کی موت نصیب فرما دے مولا مدینے کی مٹی نصیب فرما دے مدینے سے محبت نصیب فرما دے اللہ اللہ مدینے کا دیدار نصیب فرما دے مدینے کی زیارت نصیب فرما دے روزہ اقدس کی حاضری نصیب فرما دے اللہ کعبت اللہ کا تواف نصیب فرما دے مدینے کی حاضری نصیب فرما دے اللہ العالمین ہر ایمان والا ترس رہا ہے ہر ایمان والا تڑپتا ہے ہر ایک تیرے گھر پر آنا چاہتا ہے تیرے دربار کا دیدار کرنا چاہتا ہے تیرے نبی کے روزے پر حاضری دینا چاہتا ہے لیکن اللہ وہاں تو وہی آتا ہے جس کا ب بلاوا ہوتا ہے اللہ ہمارا نام بھی شامل کر لے اللہ ہمارا نام بھی شامل کر لے اور ہمیں حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دے حج بیت اللہ نصیب فرما دے عمرے نصیب فرما دے اور الہ العالمین تیرے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دے اللہ سنتوں سے محبت نصیب فرما دے سنتوں کا شہدائی بنا دے ایک ایک عمل حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے والا بنا دے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا مولا جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ آجیلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما دے اللہ ہمیں ایک بنا دے نیک بنا دے اللہ آپس میں پیار محبت نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے والا بنا دے الہ العالمین مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرما دے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سد ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے ہم سب کی جائز تمناوں کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام